رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اول تو قرآن پاک میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کل المنی نے من میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مومنین سے اور پھر آگے اسی حکم کو جو نگاہ کی حفاظت کا ہے وہ آگے یہ فرمایا وقل المؤمنات یافروز نمن ابساری مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں یہی نامحرم عورتیں نامحرم عورتیں چاہے باہر گھر سے باہر والی عورتیں ہوں اجنبی عورتیں چاہے گھر کے رشتہ دار نامحرم ہوں رشتہ دار بھی تو نامحرم ہوتے ہیں <clears throat> خالہ زاد کوکی خالہ سے پردہ نہیں ہے لیکن اس کی اولاد سے پردہ ہے اسی طرح سے زاد تایا زاد ان سے پردہ ہے اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں جب اللہ نے یہ رشتے بنا دیے اور ان کو نامحرم قرار دے دیا تو بنانے والے کا حکم چلے گا کہ ہمارا چلے گا بس اللہ نے رشتے بنائے ہیں لیکن ساتھ میں زندگی کے جینے کا ڈھنگ بندگی کا رنگ ڈھنگ بتلا دیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو رہنا کیسے ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو آگے فرما دیا کہ عورتوں کو بھی یہی چاہیے کہ نامحرم رشتہ دار ہوں یا نامحرم اجنبی مرد ہوں یہ جو نامحرم ہیں یہ عورت کے لیے اجنبی کی طرح ہیں ایسے ہی مرد کے لیے جو نامحرم عورتیں ہیں وہ اجنبی کی طرح ہیں اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہیں نکاح ان سے جائز ہے اور جن سے پردہ نہیں ہے وہ محرم ہے ان سے نکاح بھی جائز نہیں سیدھی سی بات ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید فرمائی حدیث پاک میں یہ فرما کر جو بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین النظر نظر بازی آنکھوں کا آنکھوں کا زنا ہے زنا اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ حدیث پا کیوں ہے زین العین النظر نظر زینا لفظ مقدم فرمایا خبر پہلے مقدم کر معلوم ہوا کہ اس کی تاکہ امت ڈر جائے او ہو باپ باپ زنا ہے یہ آنکھوں کا زنا او ہو ڈرانے کے لیے پہلے اس کو مقدم فرمایا زین العین نظر حالانکہ قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تھا نظر و زین العین ہے نا لیکن زنا کو پہلے مقدم کیا کہ آدمی ڈر جائے اس کام سے بچ جائے نبی یہ رحمت تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نویر نویروں و بشیر آپ کی صفات ہیں کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ایک طرف آپ ڈراتے ہیں دوسری طرف آپ بشارت بھی دیتے ہیں ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں دوسری طرف اللہ کے انعامات کی آپ کو ترغیب بھی دیتے ہیں لیکن یہ جو ڈرانے کی صفت ہے یہ ڈرانا بغض ڈرانا نہیں ہے دھمکانا نہیں ہے بلکہ بوجہ رحمت کے ہے تاکہ امت ڈر جائے آپ نبی رحمت تھے آپ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں آئے تھے یہ ڈرانا وہ ہے تاکہ امت بچ جائے یعنی یہ ڈرانا حقیقت میں رحمت ہے ویسے باپ کہتا ہے وہی باہر نکلو گے کوئی پکڑ لے گا تو اب یہ ڈرانا کیسا ہوا اس لیے کہ بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کے بھیجا یہ تھوڑی کہ ڈاکوؤں کی طرح نوز باللہ کے ڈراتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے نہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا بہت رحمت کے تھا کیونکہ رحمت اللہ عالمی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشکل شریف میں یہ حدیث شریف تو بخاری شریف کی ہے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھئی یہ سب باتیں جتنی ہیں سب قرآن و حدیث سے مدلل ہیں اگر ذرا بھی ہٹ کے ہوں تو آپ بتائیے کوئی کھڑا ہو جائے کہ آپ قرآن و حدیث کے خلاف کہیں روز لوگ کہتے ہیں مولوی جو ہے وہ خام خیں ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہیں خام خیں دین میں اتنی سختی نہیں ارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے نا اور سختی ہے کہاں سختی کو محسوس ہوتی ہے جیسے بھائی دیکھو ایک آدمی کو بالکل کام کاج کی عادت نہیں بالکل پڑا رہتا ہے سست ایک لڑکا تھا وہ وہ کچھ کام نہ کرتا تھا بالکل ہلتا دیا ماں کہتی تھی بیٹا ذرا بازار سے سامان لا دو ماں نہیں بہانے بہانے نہیں ہلتا تھا ماں کہتی تھی بیٹا ذرا کھلا کام کرو نہیں تو نہ نماز نہ روزہ تو ایک دن جو ہے رمضان شریف میں ماں نے اس کو ترغیب کی بیٹا روزہ فرض ہے روزہ رکھا کرو اماں بڑا مشکل ہے یہ ہے وہ ہے روزہ بھی افطاری کا وقت جب آیا تو آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا اماں نے کہا کہ یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا افطاری پہ تو آندھم کا ہے اس نے کہا اماں اب اتنے کام نہیں کرتا کیا ایک کام یہ بھی نہ کروں کچھ تو کر لوں تو جو بالکل سست ہوتے ہیں اس کو ایک کلو وزن اٹھانا کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے نا تو اصل میں نفس اس قدر شرارت کرتا ہے اور ماحول کی وجہ سے اس قدر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے انسان میں کہ دین پر عمل کرنا اس کو مشکل معلوم ہوتا ہے حالانکہ الدین و یس دین آسان ہے اور نیک طبیعت لوگوں کے لیے تو انتہائی آسان ہے طبیعت اگر نیک ہو جائے مزاج اگر نیک ہو جائے مزاج اگر زہر کھانے کا بنا ہو مزاج اگر نشہ کرنے کا بنا ہوا نشہ کتنی خراب چیز ہے ہے نا سب سب اعتراف کریں گے خود نشہ کرنے والا بھی کہے گا کہ بہت بری چیز ہے نا کوئی یہ تعریف کرنے والا نہیں ملے گا کہ نشہ اچھی چیز ہے لیکن آپ دیکھیے کہ نشہ نشہ کرنے والا جو ہے وہ بھی برا اس کو کہتا ہے لیکن اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے مزاج اگر کسی کا نشہ کرنے کا بن جائے اور مزاج اگر کسی کا پیخانہ کھانے کا بن جائے تو اب کیا کہیں اس کو تو دین تو آسان ہے لیکن نفس ہمارا اس میں اس قدر بگاڑ ہے اس قدر بگاڑ ہے کہ وہ آسان کام کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے ایک پہلوان ہے وہ سارا دن ایک ایک ہزار ڈنڈ بیٹھک کر لے گا آسان ہے لیکن اگر اس پہ کہو کہ دو رکعت نماز پڑھ لو بھائی نہیں یہ نہیں ہوگا تو یہ یہ طبیعت کی بات ہے طبیعتیں طبیعتوں میں بگاڑ نفس میں بگاڑ اس قدر آ گیا ہے کہ اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اچھائی سے بھاگتا ہے وحشت ہوتی ہے تو غرض یہ کہ بخاری شریف کی حدیث اور تیسری بات مشکا شریف لان اللہ الناظر والمنظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس قدر رحمت والی اس قدر رحمت والی قریب قریب ہو جائی اتنی رحمت والی ذات جبکہ طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون میں تر ہو گئے اور فرشتے بھی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو اس قوم کو ہم ان دو پہاڑوں سے پیس کے رکھ دیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچا ارے سید البشر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا آپ کو تکلیف فرشتے بھی روتے ہیں بھائی آسمان بھی روتا ہے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی خاطر کتنی تکلیف اٹھائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی نہیں فرمایا ہاں؟ وہ ان کفار کے لیے ان شرارتی بدتمیز اور نالائقوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی جو آپ کو ستا رہے تھے پتھر مار رہے تھے اور اسی طرح مکہ کے کافروں کے لیے جنہوں نے جیسے ابو جہل جیسے کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا اس وقت تک نہیں فرمائی ہاں؟ کہ یہ شاید جو ہے ایمان لیا ہے شاید یہ ہے گوارا نہیں ہوا بدوا کرنا لیکن بدعا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نامحرموں کو دیکھتا ہے اور جو نامحرم بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس پر بھی لعن اللہ الناظر والمنظور منظور مانی جو دکھا رہا ہے اپنے آپ کو جو منظور بنا ہوا ہے تو لانت ہیں لانت کی بد دعا چاہے کوئی علامہ ہو چاہے کوئی عالم ہو چاہے کوئی عامی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف عمل کرے گا لانت کی بدعا اس کو ضرور ملے گی اللہ سے اللہ سے بد دعا فرمائے اللہ لانت فرمائے اس شخص پر جو دیکھ رہا ہے یا جو دیکھ رہی ہے اور جو دکھا رہی ہے یا جو دکھا رہا ہے بتائیے کتنی سنگین بات ہے تو بات یہاں سے چلی تھی کہ بدنگاہی کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے اور بیوقوف کے معنی جو کہیں ٹھہرتا نہیں ابھی ادھر منہ مار دیا ابھی ادھر منہ مار دیا ابھی ادھر چلا جا رہا ہے ادھر زبان نکال کے للچا رہا ہے اور اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے یہ ایسا مرض ہے کہ بڈھے بڈھے لوگ بھی اس میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا کیونکہ نفس مشہور سنا ہوا ہوگا ہوا کہ مشہور ہے کہ مت کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بوڑھا تو ہوتا ہے لیکن نفس جوان رہتا ہے میرے حضرت کا کیا پیارا شعر ہے دھوکہ نہ کھائی یو میری ریشے سفید سے ریش مانے داڑھی دھوکہ نہ کھائی یو میری ریشے سفید سے ہے نفس نہا ریش مس لیے میرے نفس کی داڑھی کالی ہے ہاں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا گناہ کر لیتا اگر پوری طاقت نہیں ہے آنکھ کا گناہ کر لیا دل کا گناہ کر لیا تو جتنی طاقت ہوتی ہے نفس اتنا گناہ کرا کے چھوڑتا ہے اور خدا نخواستہ زیادہ ہی بدماشی پہ آ گیا تو کالا بھی کر لیتا ہے لیکن اگر طاقت نہیں رہی تو نگاہ سے اور دل سے اس میں مبتلا ہو کے حرام کام کر بیٹھتا ہے خدا اور رسول کی لانت لے لیتا ہے آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے ہمارے حضرت کا خود کا واقعہ ہے ایک بس میں ایک جا رہے تھے ایک بڑے میاں کوئی پینسٹھ ستر سال کے ہوں گے اور اگلے کمپارٹمنٹ میں عورتیں تھیں تو کنڈکٹر آیا بڑے میاں سے کرایہ مانگنے لگا کہ چاچا کرایہ دے دو اور چاچا کا منہ کھلا ہوا اور کمپارٹمنٹ میں کسی کو تاک رہے تھے اب انہیں ہوش ہی نہیں کنڈکٹر جو ہے وہ کرایہ مانگ رہا ہے اور وہ ادھر ہے کر کے دیکھ رہے ہیں پھر اس نے جھنجھوڑا آ رہے چاچا کدھر دیکھ رہے ہو کرایہ تو دے دو پھر جا کے انہوں نے کرایہ دیا ہاں؟ کہتے ہیں کہ چاچا شرم دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ چاچا کیا حرکتیں کر رہے ہو قبر میں جو ہے پیر لٹکے ہوئے ہیں ایسے کام کرتے ہو کہتے پیر قبر میں ہے لیکن گردن تو باہر ہے گردن تو ابھی باہر ہے یا کیا مطلب کہ ابھی تو کر سکتے ہیں گناہ لیکن دیکھو دوستو تقوا کتنا آسان ہے اتنا آسان ہے دوستو اللہ کو راضی کرنا اس قدر آسان ہے کہ کچھ نہیں اور تقوا تو انسان کے فائدے کے لیے ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے بھائی تقوا کیا ہے گناہ نہ کرنا گناہ نہ کرنا گناہ سے انسان کو دنیاوی نقصان بھی لازمی پہنچتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوا فرض کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کا نقصان ہے نا بھائی تقوا سب چیز ہے ایمانداری بھی ہے اب کوئی آدمی بےمان بےمانی کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے کہ نہیں کم تولے گا نقصان ہوگا کہ نہیں اس لیے اللہ نے منع کر دیا کم مت تولو جھکتا تو ایسے ہی چوری کرنا کوئی اچھی بات ہے چوری منع کر دی چوری حرام ہے بھائی چوری مت کرو ڈاکہ ڈالنا کوئی اچھی بات ہے منع کر دیا بھائی ڈاکہ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے فلاں کام اچھی بات نہیں کیوں منع کیا اس میں دیکھ لیجیے ہر کام کے اندر سراسر انسان کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ کیا ہے کہ اللہ سے اس کو اللہ سے دوستی اس کی گاڑی ہو جاتی ہے اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے ارے اللہ کا قرب دوستوں کوئی معمولی بات ہے کوئی معمولی بات ہے آج اگر کسی بڑے سرکاری آدمی سے دوستی پیدا ہو جائے تو آدمی کو کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا تو فلاں آفیسر سے دوستی ہے کوئی مشکل ہوگی پہنچ جائیں گے اس کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمی تو اس کو جب اس کی دوستی حاصل ہو جائے گی تو پھر کیا بات ہوگی کیا بات ہوگی جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں جب اللہ تعالیٰ کی نگاہیں پھر جاتی ہیں کسی سے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں تو اس کو جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی تلخی حیات کا کیا پوچھتے اب تلخی حیات پہ ایک حضرت کا شعر یاد آ گیا تلخی حیات وہ غم روزگار کو تیری مٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دیا اس تلخی حیات وہ غم غم روزگار کا یہ مطلب نہیں ہے نوکری اور نوکری چاکری ہے روزگار مانے آخرت آخرت کا غم اس تلخی حیات و غم روزگار کو تیری مٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دی اللہ سے تعلق جو قائم کر لیتا ہے اس کو خاص تعلق اور یہ تعلق کیسے نصیب ہوتا ہے یہ تعلق نصیب ہوتا ہے گناہوں سے بچنے سے ان کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنا اب کتنا آسان ہے میرے حضرت فرماتے دیکھو یہ آنکھ ہے دل کا تو تقاضا شدید ہے لیکن آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک پردہ دے دیا کہیں اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں نامحرم آ گیا تو اب یہ نہیں کہ آنکھ بند کرنے کے لیے کوئی مشقت کرنی پڑے گی کوئی سوئچ دبانا پڑے گا کوئی پردہ گرانا پڑے گا یہ آٹومیٹک پردہ اللہ نے دے دیا اور اوپر سے وہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب میرے بندے کا امتحان کا وقت ہے جب آ گئی کوئی حسینہ جب آ گئی کوئی چمکینا جب آ گئی کوئی دمکینا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے ہم ہماری منع کی ہوئی بات سے یہ مان جاتا ہے منع یعنی رک جاتا ہے ہمارے منع کی ہوئے کام سے یا یہ اپنی جو ہے نفسانی خواہش پر عمل کر بیٹھتا ہے یہ اب امتحان تو اب امتحان میں مشقت کیا ہے دل پر مشقت اٹھانی اور کچھ بھی نہیں دیکھیے آٹومیٹک پردہ ہے میرے حضرت نے فرمایا جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے یہ کتنی مشکل اٹھائی بھائی یہ پلک ایسے بند کر لی کتنی مشکل اٹھائی جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے اتنا آسان ہے بس دل پر جبر کرنا ہے دل کی خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے یہ ہے وفاداری کہ اپنا دل توڑ دینا ہے دل کوئی چیز نہیں دل کوئی چیز نہیں خواجہ صاحب فرماتے دیکھو انسان میں تقاضے تو بہت ہوتے ہیں تقاضے رکھے ہی اسی لیے گئے ہیں انعام لینے کے لیے بھائی کوئی آدمی کسی کوئی کسی آدمی کا پیشہ ہے چھری چاقو بیچنا اب آدمی کہے بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے یہ میں کیسے بیچوں تو کوئی آدمی کہے آپ اس کو چھری چاقو نہ بیچیں ورنہ یہ آپ گلے پہ چلا لیں گے تو کہے گا بھائی یہ گلے پہ چلانے کے لیے نہیں ہے بیچنے کے لیے ہے اس سے دوسرے کام لیے جاتے ہیں تو اسی لیے اسی طرح سے یہ تقاضے ہیں اب کوئی آدمی بندوق لے کے بیٹھا ہے یا بندوق نہیں لیتا ہے ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا لکھا کہ جو ہے میرے پاس بندوق ہے اور میرے مزاج میں غصہ بھی ہے تو میں یہ رکھوں یا نہیں رکھوں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو گھر سے نکال دوں فرمایا یہ علاج تھوڑی ہے یا اگر آلے تناسل ہے آپ کہیں کہ اس سے تو زنا ہو سکتا ہے لہذا میں اس کو بھی کاٹ کے نکال دوں <laughs> یہ تقاضے دیے اس لیے گئے ہیں تقاضوں کو دبانا اس تقاضے کو جو تقاضا اللہ کی منع کی ہوئی بات کا آتا ہے دل کو اس کو دبانا اس سے اتنا زبردست نور پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں تحجد کا نور پیچھے رہ جاتا ہے میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات فرمائی میری بات نہیں ہے فرمایا کہ لاکھوں تحجد کا نور پیدا ہو جاتا ہے ایک یعنی دل کے تقاضے کو توڑنے پر اور اسی طرح سے اس کا عکس قضیہ عکس کر لیجئے کہ ایک بدنگاہی لاکھوں تحجد کا نور لے جاتی ہے ایک بدنگاہی لاکھوں تحجد کا نور لے جاتی ہے اتنی خطرناک مرض ہے دوستو اللہ کو راضی رکھنا دیکھو تو انتہائی آسان ہے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان جو دشوار کر لو تو دشواریاں آسان ہے نا اگر دشوار انسان کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ بھئی ہم تو دنیا میں جتنی رنگینیاں ہیں جتنے گناہ ہیں ہمیں کوئی چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ آج تو سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے تو دوستو اس سے کام نہیں چلے گا دنیا بھی تلخ ہو جائے گی دنیا میں بھی پریشانی اور مصیبت بھائی اندر آ جائیے آپ لوگ اور تھوڑا یہ جگہ کر لیجیے آرام سے بیٹھیے لیکن درمیان میں جگہ خالی نہ رہے اور بوڑھوں کا خیال رکھیے بوڑھے لوگ ذرا مشکل ہوتی ہے تنگ جگہ میں تو ان کو کھلی جگہ مل جائے اور جس کو کرسی پر بیٹھنا ہو وہاں کرسیاں رکھیے کرسی پر بیٹھ جائے کسی کو نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہو جائے ہاں، یہ ہے دوستوں کہ نگاہ کی خرابی ایک لاکھ تحجد کا نور لے جاتی ہے لہذا بڑے بڑے نوافل اور بڑے بڑے اذکار کرنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر گناہ سے بچنے پر جو انسان اپنے دل کا تقاضا توڑتا ہے دل کی نہیں مانتا ایک شعر ہے ہمارے حضرت اثر صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب جون پوری دامت برکات فرماتے ہیں کہ دل کی مانو یا خالق دل کی دل کی مانو یا خالق دل کی دل کے آگے سوال رکھا ہے دل کی مانو یا خالق دل کی دل کے آگے سوال رکھا ہے اور دوستو حضرت والا کا عجیب شعر ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے جب آدمی گناہ سے بچتا ہے لاکھ تقاضا دل میں آتا ہے کہ اس حسین کو دیکھ لے اس عورت کو دیکھ لے کوئی گندی فلم دیکھ لے گانا سن لے کوئی بھی گناہ کا کام کا تقاضا آتا ہے شدت کا تقاضا ہے دوستو شدت کا تقاضا بھی آ جائے کوئی گناہ نہیں کوئی پکڑ نہیں تقاضا آنا برا نہیں ہے اس کا خود سے لانا برا ہے اور اس پر عمل کرنا برا ہے جب انسان اپنے شدید تقاضے کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ میرا دل تو کہہ رہا ہے دیکھ لے اس عورت کو دیکھ لے گندی فلم دیکھ لے گانا سن لے یہ فلاں فلاں برا کام کر لے لیکن میرے مالک کا حکم نہیں میرے مالک نے منع کیا ہے غیر عورت کو نہیں دیکھ نہیں دیکھنا ہے برائی کا کام نہیں کرنا ہے اب دل پر جو مشقت اس کی آتی ہے اس تقاضے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس مشقت کے بارے میں جو اپنا دل اس نے توڑ لیا اس کے لیے یہ شعر ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو بچہ روتا ہے چلاتا ہے ماں کے چھ بیٹے ہیں اور ایک بچہ ہے بیمار اور پانچ بچے سیخ کباب شانی کباب اور قورمے بریانی اڑا رہے ہیں اور ایک بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ تجھے یہ کھانا نہیں اب ماں ما, ما ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ پانچ بچے اسے چڑھا بھی رہے ہیں جلا بھی رہے ہیں دیکھو ہم سیخ کباب کھا رہے ہیں دیکھو ہم یہ کھا رہے ہیں اور وہ بچہ کسما سا رہا ہے تقاضا کر رہا ہے دل کہ میں یہ کھاؤں میں بھی کھاؤں لیکن ڈاکٹر نے منع کیا اس سے تم بیمار ہو جاؤ گے مزید مرض بڑھ جائے گا مبتلا ہو جاؤ گے مرض میں تو ماں کہتی ہے بیٹا تم ابھی صبر کرو تھوڑے دن میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں تجھے اس سے زیادہ کباب کھلاؤں گی میں تجھے اس سے زیادہ پیار دوں گی وہ چمٹاتی ہے اس کو آنسو سے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو ہاں۔ اللہ تعالیٰ کا فوری پیار نصیب ہوتا ہے ایک نظر بچاؤ سینکڑوں بوسے اللہ تعالیٰ دل کے لیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں دوستو جو بندہ ان کے راستے میں ایک قدم چلتا ہے وہ سو قدم آتے ہیں اس کی طرف اور جو بندہ ایک ہاتھ چلتا ہے دس ہاتھ آتے ہیں وہ بندہ تو اپنے چھوٹے سے ہاتھ برابر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے آتے ہیں دس ہاتھ اور جو بندہ چل کر آتا ہے اللہ کی طرف اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں چوم لیتے ہیں اس کو ہاں ازلب نادیدہ سد بوسا رسید یہ بھی میرے حضرت کا شعر ہے فارسی کا میرے حضرت کی فارسی مصنوعی ہے پوری اور حضرت کو حضرت کی فارسی مصنوعی پڑھ کر حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا کا بہین کا وہ بہینہ مولانا روم کہ آپ نے مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ایسے اشعار میرے حضرت کے عشق و محبت کے ہیں مصنوعی کے فارسی زبان تو فرماتے ہیں ازلب نادیدہ سب بوسا رسید منچ گویم روح چہ لذت چشی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے بندے پر کہ اس نے اس نے مجھ سے وفا کی ہے میری خاطر سے اپنے دل کو توڑ دیا میرے قانون کو نہیں توڑا میں نے منع کیا کہ نامحرم کو مت دے دل میں تقاضا بھی رکھ دیا فلحمہ فجورہ و تقوا ہم نے مادہ رکھا ہے ماچس ہم نے دی ہے ماچس ہم نے دی ہے اب اس تیلی کو رگڑ کر اپنے آپ کو جلاتا ہے یا اس سے قورمہ بریانی پکاتا ہے ایندھن کو جلانے کے لیے دیے یہ تقاضے ایندھن ہے ایندھن جیسے کوئی آدمی کسی کو چاول بھی دے دیا گوشت بھی دے دیا مسالے بھی دے دیا گھی نمک وغیرہ سب دے دیا اور لکڑی کوئلہ بھی دے دیا اور مٹی کا تیل بھی دے دیا لیکن ماچس نہیں ماچس نہیں ہے کیسے پکائے گا بریانی تو یہ تقاضوں کی ماچس ہے اگر تقاضے ہی نہ رکھتے تو کیا مجاہدہ کرتا اللہ کو مجاہدہ مطلوب ہے اپنے بندوں سے کہ میری خاطر سے میرے بندے ولدین جاہدو فینا لنا دی سبولنا لنا ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے میں کچھ مجاہدات کرو کچھ مشقت اٹھاؤ اب وہ انسان مشقت سے گھبراتا ہے کہتا ہے ہم دین میں آئے تو یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ ہم کو مشقت مشقت ہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری خاطر سے کچھ کام بھی کرتا ہے کچھ دل توڑتا ہے کچھ مشقت اٹھاتا ہے کہ نہیں بھائی ایک دوست کسی دوست سے ملنے جا رہا ہے اب راستے میں جو ہے وہ ڈاکو بھی ہیں اور قذاق لٹیرے اور کانٹے دار راستہ بھی ہے سب کچھ ہے تو ایک ایک آدمی تو چلا جاتا ہے اپنی گاڑی میں مرسیڈیز میں بیٹھ کے پہنچ گیا بڑی شان سے چار نوکر بھی ساتھ میں دوست سے ملا اچھا بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خیریت سے آئی ہے یہ بیٹھی اب ایک آدمی ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے وہ بھی بچ بچا کے پہنچ گیا آئیے بھائی آئیے آپ بڑی مشکل سے آئے لیکن ایک آدمی پیدل جا رہا ہے اس کی محبت میں کہیں اس کے کانٹا چبھ رہا ہے کہیں اس کو چور ڈاکو مل گئے ہیں کہیں کچھ کہیں پٹ بھی گیا لیکن پہنچ گیا کٹا پھٹتا پہنچ گیا اس کی وہ کتنی قدر کرے گا کہ یہ میری محبت میں مار کھا کے بھی آیا ہے کانٹے بھی چپ گئے اس کے زخمی حالت میں پہنچا ہے تو بتائیے اس کی کسی قدر کتنی قدر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی مجاہدوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں ہاں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالیٰ ایک ذرہ بھی کسی کا ضائع نہیں کرتے ایک آنسو بھی کسی کا ضائع نہیں کرتے آنسو ایک دن نکلا وہ جمع ہو گیا ہمیشہ کے لیے کبھی ضائع نہیں ہوگا اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے جو بہا ہوا آنسو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جمع ہو جاتا ہے ایک آنسو بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک مشقت بھی آپ کی چاہے کتنی معمولی ہو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ بڑی قدر فرماتے ہیں ان کو اسی لیے فرمایا کہ ازلب کا سب بوسا رسید منچ گوئم روح چے لذت شیر جو آپ آدمی اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا فرمایا کہ از لب نادیدہ اللہ کے اللہ تو نظر نہیں آتے لیکن نادیدہ لبوں سے وہ اپنے بندے کے دل کا پیار لے لیتے سینکڑوں بوسے عطا فرماتے چل کے دیکھو اللہ کے راستے میں وہ نور معلوم ہوگا وہ خوشی معلوم ہوگی گناہ سے بچنے میں کہ پوچھو نہیں ہاں بہت مزہ ہے دوست کو حلاوت نصیب ہوگی نگاہ کی حفاظت سے حلاوت کا وعدہ ہے فضائل اعمال میں پڑھتے ہی رہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث نے یہ حدیث شریف اس میں نقل فرمائی ہے کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نامحرم کو دیکھنا چاہے مرد نامحرم عورت کو دیکھے چاہے نامحرم عورت نامحرم مرد کو دیکھے یہ دونوں دیکھنا اور دکھانا سب کا اللہ کی لانت ہے اور اللہ اور زنا ہے آنکھوں کا زنا ہے تو اس پر وعدہ ہے ان نظر سہم من سیاحان ابلیس یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے مسموم زہر میں بجا ہوا تیر اب یہ نظر چاہے عورت کو براہ راست دیکھنے سے خراب ہو یا فلمیں دیکھنے سے خراب ہو یا میموری کارڈ ہو یا لیپ ٹاپ ہو یا فیس بک ہو واٹس ایپ ہو کچھ بھی ہو جو بھی نظر کی خرابی کا ذریعہ بنے گا وہ کیا ہوگا زنا ہوگا آنکھوں اور کیا ہوگا کہ اللہ کا حکم ٹوٹے گا کل المؤمنین یا غزو میں نبسارئین کا حکم ٹوٹے اللہ کا نافرمان ہو گیا یہ شخص اور جو اللہ کا نافرمان ہو گیا تو ابھی بتایا کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا دوستوں سارا جہاں خلاف ہو جاتا ہے کوئی اس سے راضی نہیں رہتا ظاہر میں اگر کوئی مال و دولت کی وجہ سے تقریم بھی کرے گا اکرام بھی کرے گا لیکن اندر سے وہ نفرت ہی کرے گا یہ قاعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا ہم اس کو تو بالس زندگی دیں گے اس کو کام اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رس دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور جو اعراض کرے گا ہمارے احکامات کی پہلو تئی کرے گا اور کہے گا کہ آج تو ایسے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے اس کا کیا ہوگا من آرزان ذکری فائن لہو معیشت زن کا اس کی حیات حیات کو بھی نہیں حیات حیات بھی نہیں فرمایا فرمایا اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا یعنی کہ معیشت اس لیے فرمایا کہ اس کی زندگی زندگی کہلانے کے لائق نہیں کرتا نہیں جو حفاظت گناہ سے جیتا ہے دل میں سینکڑوں لانت لیے ہوئے ہاں دوستو بس اس کا عالم نہ پوچھو اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم اور انوار سے معمور ہے ابرال کا عالم نیک لوگوں کو دیکھو ان کے قلوب کے اندر انوارات کی بارش چہروں پر اطمینان دل میں سکون چین خوشی کوئی پریشانی نہیں اور جو گناہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا نادم نہیں ہوتا توبہ نہیں کرتا اس کے لیے کیا کہا وہ کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا اتنا تاریخ ہے دوستوں ارے تو کیا ہوتا ہے مزہ چکھا ہی نہیں مزہ اگر چکھے دین کا کسی اللہ والے سے تربیت لے کر دین پر عمل شروع کریں تب پتا چلے گا تب پتا چلے گا اس کا مزہ آنا شروع ہوگا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجا ہوا ہے زہر میں بجا ہوا تیر جسم کے کسی حصے میں لگ جائے تو سارے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ مسمومن یہ نگاہوں سے تیر لگا اور سیدھا قلب میں جا کے پہنچا اور اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا معلوم ہوا کہ زہر میں بجے ہوئے تیر سے انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ختم ہو جائے گا اور اس نگاہ کے تیر سے اس کا ایمان جو ہے موت کے منہ میں چلا جائے اس لیے فرمایا کہ یہ نگاہ سے نگاہیں دوستوں میرے حضرت فرماتے نگاہیں سرحد ہے اور دل دار الخلافہ ہے سرحد سے جو ہے وہ داخل ہوا دشمن اور دارالخلافے پہ اس نے قبضہ کر لیا اب جب دارالخلافے پہ قبضہ کر لیا تو سارے اعضاء اس الخلافہ کے تابع ہیں ہے کہ نہیں ہم سب اسلام آباد کے تابع ہیں کہ نہیں اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے سارے احکامات وہاں سے جاری ہوتے ہیں اگر وہاں سے خیر کا فیصلہ ہوتا ہے پورے ملک میں خیر آئے گی وہاں سے بدی بدی کا فیصلہ ہوگا پورے ملک میں بدی آئے گی ایسے ہی قلب ہے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان نفل جسفی پی ارے دیکھو خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت ادا فلحت صلاح جسد کلو جب اس میں اصلاح ہو جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے نیکیاں صادر ہوں گی بلائیاں پھیلیں گی فلاح پیدا ہوگی وہیدا فصد فسد الجسد کلو اگر اس قلب کے اندر فساد پیدا ہو گیا تو دوستو اس ہاتھ سے ہم چوری بھی کریں گے ڈاکے بھی ڈالیں گے اور زنا بھی ہو جائے گا اور قتل و غارت گری بھی ہو جائے گی اور شرابوں کے شرابیں پینے شروع کر دیں گے کیا بدی کون سی بدی اس سے رہ جائے گی تو سارا معاملہ کیا فرمایا کہ یہ قلب ہے اللہ وحی القلب خبردار ہو جاؤ یہ قلب ہے یہ قلب جو ہے اگر یہ صحیح ہوگا اس کی اصلاح ہوگی پورے جسم سے اچھے اچھے اعمال یہ قدم مسجد کی طرف اٹھنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ہاتھ لوگوں ان ہاتھوں سے لوگ محفوظ اور معمون رہیں گے ہے نا اور چوریاں اور ڈاکے نہیں ہوں گے بلکہ خیر اور بھلائی کے کام ہوں گے ان سے سبقے دیے جائیں گے اسی طرح سر سے لے کر پیر تک ہر عضو دوستو اللہ کام اللہ تعالی کے احکامات کا پابند رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو جائے تو وجہ وہ اس کی جو ہے سبب قلب کی اصلاح قلب کی اصلاح ہو جائے یہ جو سلسلہ ہوتا ہے بزرگوں کا اور پیری مریدی کا حقیقی سلسلہ یہی ہے باقی چندے بازی حلوے کھانا اور قوالیاں کرنا اور راتوں کو بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر پہ زور زور سے بیان کرنا اور محلے والوں کو جگانا دوستو معذرت معذر چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں یہاں بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے شہر کے اندر یہ دین نہیں ہے تین اچھل کود کا نام نہیں ہے دین تو بلائی کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایزا دینا حرام ہے کیسے کیسے جائز ہو سکتا ہے بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکروں پہ محلے والوں کو جگانا رات رات بھر قوالیاں کرنا یا نعتیں پڑھنا عورت کی آواز میں نعت پڑھنا عورت کی آواز نامحرم کو جانا نامحرم کو عورت کے اشار کی آواز جانا یہ حرام ہے دوست حرام کام کے ساتھ نیک کام کیسے ہو سکتا ہے حلال کے ساتھ حرام کیسے ہو سکتا ہے دوستو دین یہ نہیں ہے دین تو ہے وہ سیدھا سادہ دوستو نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ فرض ہو گئی زکات دے دو حج فرض ہو گیا حج کر دو اور جہاد فرض ہو گیا جہاد کرو جب اعلان ہوگا جب کہا جائے گا جب جب موقع آئے گا ہے نا اور کلمے پر ایمان رکھو اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں ان سے رک جاؤ بس یہ ہے دین دوست زیادہ ذکر اذکار کرنا کہیں کسی حدیث شریف میں نہیں ملے گا کہ ہزار دفعہ فلاں چیز پڑھو ہزار دفعہ فلاں چیز آج اتنا اس قدر بس جو بات کوئی کوئی پیش کر دے مشکل کی کہ ہمیں فلاں مسئلہ ہے فلاں ایک ہزار دفعہ فلاں چیز پڑھ لو ایک ہزار دفعہ یہ پڑھ لو ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا ہم نے کہا بھائی آپ ذکر وغیرہ کرتے ہیں نہیں کوئی خاص نہیں بھائی کتنا کرتے کچھ کرتے ہیں کچھ تو کرتے ہیں ہاں بس تھوڑا سا کر لیتے ہیں بھائی کتنا پانچ ہزار دفعہ درو شریف پڑھ لیتے ہیں روزانہ اور ایک ہزار دفعہ کلم شریف پڑھ لیتے ہیں روزانہ ارے باپ رے باپ ارے دوستو یہ اس وقت اس زمانے میں طبیعتیں کمزور ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری جتنی عمر اپنے بزرگوں کے ساتھ گزری اللہ کے فضل سے ایک ہی سبق میں نے اپنے مرشد سے لیا زندگی بھر ایک ہی سبق کیا ہے سب سے بڑا وظیفہ میں نے اپنے شہر سے مشاہد سے یہ لیا ہے کہ گناہ نہ کرو اور اللہ کو پالو گناہ سے بچ جاؤ گناہ سے بچنا بڑے بڑے وظائف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ سریع الاثر ہے ہاں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اپنے دل کے تقاضوں کو توڑ کر اللہ کے احکامات پر عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اب یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دم جمپ لگا کے آسمان پہ پہنچ جاؤ بھائی چلنا شروع کرو ایک قدم دو قدم آہستہ آہستہ چلو لیکن بھائی چلنا شروع کر دو اس لیے کہ زندگی کا تو کچھ پتا نہیں ہے نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی کچھ معلوم نہیں کہ کب وقت آ جائے بچہ بھی جا رہا ہے نوجوان بھی جا رہا ہے جوان بھی جا رہا ہے بوڑھا بھی جا رہا ہے سب قسم کی عمر کے لوگ جو ہے آج کل پتہ چلتا ہے فلاں چلا گیا اب پتا چلا فلاں بھی چلا گیا تو بھائی آخر جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے اس کے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کبھی کسی نے واپس لوٹ کے آنا نہیں جو دنیا سے چلا گیا اور اللہ اللہ کو جواب دینا ہے تو ہاں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا اس لیے کہ وہاں پھر یہ سوال ہوگا کہ معلوم کیا کیوں نہیں بھائی کوئی شخص امریکہ جاتا ہے اور وہاں ٹیڑھی سیدھی گاڑی چلاتا ہے آپ پولیس والے نے پکڑ لیا کہے گا کہ آپ نے یہ جرم کیا یہ جرم کیا کہے گا مجھے معلوم نہیں تھا کہے گا بھائی معلوم کیوں نہیں کیا آپ نے کہاں لے جائے گا مہمان خانے لے جائے گا تو وہاں بھی یہ ہوگا ہم نے پیدا کیا قرآن دیا رسول کے فرمان دیے کیوں معلوم نہیں کیا کیوں عمل نہیں کیا پھر کتنی مشکل بات ہوگی دوستو کہ انسان کہے گا کہ اللہ ایک دفعہ دنیا میں مجھے آپ بھیج دیجئے تو میں خیر ہی خیر کے کام کروں گا مگر کیا ہوا پھر نہیں اب جو ہے سب رجسٹر بند اب واپس نہیں جا سکتے ہے نا تو عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی میں رہ کر اس دیش کی تیاری کریں اپنے وطن کی تیاری کریں یہ دوستو دنیا جو ہے یہ پردیس ہے کاش کی یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے آئے نہیں ہیں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں اور امتحان کے لیے آئے ہیں یہ دنیا میں رنگینیاں اور شاقیاں اور عیش و عشرت کے سامان یہ اٹھانے کے لیے ہم نہیں آئے جو اللہ تعالیٰ دے تو سبحان اللہ جو آسانی دے آسانی اٹھاؤ حلال طریقے سے خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ عالم عیش و عشرت کا یہ باتیں کیف و مستی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی یہاں یہ دنیا جو ہے ہم عیش و عشرت کے لیے دوستوں آئے نہیں ہیں جو جو آسانی سے میسر ہو جائے اس پہ قناعت کرو خوش رہو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے تو فرمایا کہ جہاں در اصل گو ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی جہاں در اصل ویرانہ ہے ابھی آج آئے کل چلے گئے ختم ہماری تو کہانی ختم ہزاروں لوگ چل رہے ہیں دنیا کے اوپر لاکھوں لوگ چل رہے ہیں وہ آج ہیں کل وہ زمین کے نیچے ہوں گے دوسرے آ جائیں گے جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی ہے نا بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے کتنے لوگ بھائی کل ہم میں تھے آج نہیں ہے نا پھر اب سوچو کہ اب وہ کہاں ہوں گے ایک منٹ دو منٹ کا روزانہ انسان مراقبہ کر لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کی مہر تھی انگوٹھی اس کے اوپر لکھا رہتا تھا کفا بالموت کی موت کا مراقبہ موت کا احزار استحزار یہ سب سے بڑا واضح ہے کافی ہے یہ جس انسان کو اپنے انجام کی فکر پیدا ہو گئی دوستو بس یہ سب سے بڑا واضح یہ ہے کہ آخرت کی ہمیں فکر پیدا ہو جائے بس پھر تو وہ خود بڑھ بڑھ کے معلوم کرے گا کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نا پسند ہے کہ نہیں ہاں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے اب ہمارے لیے تو وہ افسانہ ہو گئے لیکن ان کا دروازہ بند نہیں ان کا تو دروازہ اب کھلا ہے سفر تو اب شروع ہوا ہے اب قبر کی گاٹی ہے قبر کے بعد محشر کی گھاٹی ہے محشر کے بعد پل سراج کی گھاٹی ہے یہ سب گھاٹیاں ہیں ہے نا جو بھی یہاں سے جائے گا فرمایا کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں نہیں بشر, بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا قضا مانی موت میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رکھ تو دوستو عقل کا تقاضا بھی ہے اور اللہ سے وفاداری کا تقاضا بھی ہے کہ اللہ ہمارے مالک ہیں اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اللہ ہمارے پالنے والے ہیں تو ان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے احکامات کی پابندی کریں اور ان کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے یہ ہے بندگی دوست ہاں، کیا شعر حضرت کا یاد آیا حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست سن لو دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہے دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہے ہیں آرزویں ہیں تمنا ہیں حرام کا تمنا ہیں لیکن ان کی خاطر سے جو ہے یہ اپنے گردن پر تلوار چلا رہا ہے اپنے دل کی خواہشات پر تلوار چلا رہا ہے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے ایک جہاد میدان میں ہوتا ہے جب مسلمان جا کر جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں جان دے دیتا ہے شہید ہو گیا بڑا مرتبہ پایا لیکن ایک جہاد اکبر ہے جو نفس کے ساتھ ہے کہ قدم قدم پر جو ہے اس پر اس کے نفس پر تلوار چل رہی خواہشات اس کی خواہشات پر تلوار چل رہی ہے اللہ کے حکم کی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو خون اندر ہی اندر دل کا خون ہو رہا ہے تو فرمایا کہ یہ اندر اندر جو دل کا خون ہو رہا ہے مخلوق میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ بندہ میری خاطر سے اپنے دل کا خون کر رہا ہے دل کی خواہشات کو قتل کر رہا ہے اس خنجر تسلیم سے یہ جان حضی حضرت والا ہی کا شعر ہے ہمارے اس خنجر تسلیم سے کون سا خنجر اللہ کے حکم کا یہ کام مت کرو اب دل کی خواہش ہے کہ دیکھ لے حرام نظر ڈال لے لیکن اس پہ اللہ کے حکم کا خنجر اور تلوار چلا دیتا ہے نہیں دیکھنے دوں گا تو کیا ہے چیز نہیں دیکھنے دوں گا میرے اللہ کا حکم ہے میرے پال میں تیرا غلام نہیں ہوں اے دل میں تیرا غلام نہیں ہوں میں ان کا غلام ہوں ہے نا تو دل دل کی خواہش پر خنجر چلا دیا تو اس کو فرمایا خنجر تسلیم سے یہ جان حضیم ہی جان حضیم غم اٹھا رہا ہے غم آئے گا غم آنا فطری ہے کوئی آدمی کہے کہ ہمیں غم نہیں آتا ناممکن ہے جب نفس کی خواہش پر نفس کی ناجائز خواہش کو نہیں مانے گا دل پر غم آئے جب غم آئے گا اس غم کو فرمایا کہ اس اس خنجر تسلیم سے یہ جان بھی جان حزیں یعنی غمگین جان کہ دل تو تقاضا کر رہا ہے لیکن ان کی خاطر سے میں غم اٹھا رہا ہوں اس خنجر تسلیم سے یہ جان بھی ہر لہجہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے ایک کیا سینکڑوں شہادتیں اٹھاتا ہے اپنے قدم قدم پر اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے قدم قدم پر یہ شہادت کے مزے لوٹ رہا ہے دوسرا ہے نا شہادت کے بارے میں حدیث پاک رہے نا کہ جب شہید ہوگا تو اتنی تکلیف ہوگی بس جیسے چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوگی ہاں اور جو مزہ آتا ہے کہ جنت میں بھی پہنچے گا اللہ سوال کریں گے کہ تجھے کوئی کمی ہے تو کہے گا اللہ میاں ایک کمی ہے جنت میں تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ آپ کے راستے میں جان دینے کی لذت یا نہیں سنا آپ نے ہاں، یہ دنیا ہی ہے دوستو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے مرشد کی بات آپ کو سناتا ہوں میں کیا چیز ہوں میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ یہ حسرتیں اٹھانا یہ اللہ کے راستے کا غم اٹھانا اس کی لذت دوستو جنت میں بھی نہیں ملے گی ہاں یہ اتنا لذیذ اور عزیز غم ہے حضرت کی برکت سے مجھے دو الفاظ ایسے آتے ہیں کہ غم غم اٹھانا جو ہے یہ غم لذیذ بھی ہے اور عزیز بھی ہے لذیذ کیا ہے کہ وہی کہ اللہ تعالیٰ اس دل کا پیار لے لیتے ہیں دوست جس دل کا وہ پیار لے لیں اس دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا اس دل کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جس کو آکم الحاکمین پیار لے لے ہے نا تو لذیذ تو ہے ہی عزیز کیا ہے کہ اگر اس کے قدموں میں دو جہان کی نعمتیں لا کے ڈال دو کہ یہ پوری نعمتیں پوری دولت پوری سلطنت تیری ہے ذرا ایک نظر اٹھا کے مالک کا حکم توڑ دے نہیں توڑے اس غم کو عزیز رکھے گا ہرگز نہیں دے گا کہے گا میں ساری جہان کی نعمتیں لا کے ڈال دو اپنے مالک کو میں ناراض نہیں کر سکتا فرمایا کہ اگر کوئی کوئی پہلوان جو ہے کشتی لڑ لے اور اس کی آنکھیں کھولے زبردستی اور کہے کہ دیکھو اس عورت کو تو وہ اپنی شعائے بسریت کو کنٹرول کر لے گا اور اس تک اس کے نقوش تک وہ پہنچنے اپنی شعاؤں کو آنکھوں کی شعاؤں کو وہ کنٹرول کر لے گا نہیں دیکھے گا اس یہ ہے وفاداری کا سبب دوستو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت نے قصہ سنایا شاہ محمود کا شاہ محمود ایک بادشاہ تھا اس کا ایک غلام تھا ایاز بہت ہی وفادار غلام تھا ایک دفعہ ایاز ایاز کا امتحان کیا بادشاہ کو لینا تھا بلکہ اس کی وفاداری دکھلانی تھی تمام وزیروں کو اکٹھا کیا دربار میں اور بہت جگہ کہیں جگہ جگہ کہیں سونے کا ڈھیر کہیں چاندی کا ڈھیر کہیں لال جواہر دولت کہیں حسین لڑکیاں کہیں وزارت کی کرسیاں جمع کر لی اور اعلان کر دیا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی اور یہ سنتے ہی تمام وزیر پینسٹھ کے پینسٹھ وزیر کسی نے سونے چاندی کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھا کسی نے ہیرے لال جواہرات پہ ہاتھ رکھا کسی نے وزارت کی کرسی پہ ہاتھ رکھا کسی نے حسین لڑکیوں کی طرف دوڑ لگائی اب ایاز کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور بادشاہ نے پوچھا ایاز آج تم کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھ رہے تو ایاز گیا اور بادشاہ کے پیچھے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا یہ کیا کہا آپ نے فرمایا تھا اعلان کیا تھا کہ آج جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی لہذا میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں کہ آپ میرے ہو جائیں آپ میرے ہو جائیں جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ وزیر تو سارا دن پھر میری بھوک پالش کریں گے تو یہی یہی پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو جواب دو وزیروں کہا کہ بادشاہ اس نے کہا کہ ان کو جواب دو اس نے پھر ایک لال بڑا سا بہت قیمتی قسم کا پتھر اس نے رکھا اور کہا کہ ایاز اس کو توڑ وہ پہلے وزیروں سے کہا کہ تم اس کو توڑ ڈالو تم میں سے کون ہے جو اس کو ہتھوڑا لے اور اس کو توڑ ڈالے تو وزیروں نے کہا کہ بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اگر ہم اس کو توڑ دیں گے تو یہ کہ اگر سب بیوقوف ہیں وہ ایسا نادر اور نایاب موتی تھا کہ دنیا میں کہیں نہیں تھا پھر آخر ایاز سے کہا کہ ایاز تم اس کو توڑ دو ایاز نے فوراً پتھر اٹھایا اور اس موتی کو چکنا چوک کر دیا اور پورے ایوان میں شور مچ گیا او ہو ان کا یہ تو بالکل ناشکر ہے ایاز کو اس نے جو ہے بادشاہ کا اتنا قیمتی موتی توڑ دیا تو اب جب شور مچا ایوان میں تو بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ ایاز تم ان کو جواب دو کہ تم نے کیوں موتی توڑا تو اس نے کہا کہ گفت ایاز ہے میں ترانے نام ہوا ایاز نے کہا کہ اے میرے محترم وزیروں پینسٹھ کے پینسٹھ وزیر ہوں امر شاہ بہتر یا بقیمت یا گہر ارے اللہ یہ شاہ کا حکم زیادہ قیمتی تھا یا یہ موتی زیادہ قیمتی تھا کاش یہ بات ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ کا حکم کتنا قیمتی ہے دوست اللہ کا حکم ماننے میں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں دوست کو جان بھی چلی جائے تو جان دے تو جان دی ہوئی انہیں کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو جان بھی اگر دے دیں تو کم ہے دوست یہ تو اللہ کا حکم ہے کہا کہ شاہ کا حکم قیمتی ہے یا یہ موتی قیمتی ہے سمجھے نا دوسرے یہ چیز ہے ہم اللہ کو اپنا بنا لیں پھر دیکھو کہ آپ کے کام بھی آسانی ہوگی مشکلات سے بھی نکالا جائے گا رزق میں بھی برکت ہوگی سارے کام دنیا کے تو بنیں گے ہی آخرت کے سارے کام بن جائیں اللہ راضی ہو جائے گا سارے کے سارے کام بن جائیں گے ہاں اسی کو فرمایا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں لہذا دوستو اللہ کو اگر پانا ہے تو میرے مرشد فرماتے تھے بہت آسان ہے کہ فرائض واجبات اور سنت موقع ان کو پابندی سے ادا کرو اور اس کے بعد ایک گناہ بھی نہ کرو میرے مرشد فرماتے تھے کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان کام نہ کرنا آسان ہے نا بیٹھے رہو مفت میں مفت میں مزدوری لے لو کام نہ کرو حسین کو مت دیکھو منع کیا نا کہ کام نہ کرو کیوں تم پریشان ہو جاؤ گے فرمایا کہ پریوں کو دیکھو گے تو شانی ساتھ میں آ جائے گی پریوں کو دیکھو گے تو شانی ساتھ میں آئے گی پری شانی پری میں شانی ہے شانی ساتھ لگ جائے گی پریوں کو دیکھو گے پریشان ہو جاؤ گے بے چین ہو جاؤ گے راتوں کی نیند اڑ جائے گی میرے مرشید فرماتے تھے کیوں دیکھو کسی کی وائز کہ دل میں وہ جائے اس کا نائف اور کھانی پڑے تمہیں ویلیم فائیو ویلیم فائیو نیند کی گولی کا نام ہے جو آشے سے مجاز ہوتے ہیں تو وہ تڑپتے رہتے ہیں ساری رات ان کو نیند نہیں آتی بے چین رہتے ہیں ہاں تارے گنتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ کیوں دیکھو کسی کی وائف جو دل میں اترے اس کا نائف اور کھانی پڑے ویلیم فائز اور ہو جائیں خراب تمہارے قوائف تو یہ یہ دنیا میں بھی بے چینی اور پریشانی اور عذاب ہے تو نگاہ کی خرابی افسوس ہے کہ آج کل یہ جو موبائل ایسے آ گئے ہیں اس میموری کارڈ میں اور اس قدر غم ہوتا ہے کہ یہ دکان والے جو بھر بھر کے دیتے ہیں کیا ان کی اولاد نہیں ہے کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں کس قدر بے کی چیزیں اس کے اندر بھر کے بچے بچوں کو دے دیتے ہیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ بچے ہماری قوم خراب ہو جائیں گی مسلمان خراب ہو کیا خراب ہو خرابی ہو رہی ہے کہ وہ گندی چیزیں دیکھنے کے بعد فطرت میں شہوت بڑا کٹتی ہے اور اس شہوت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور بینائی بھی کمزور اور دماغ بھی کمزور آنکھوں پہ بچوں کے چشمے لگ رہے ہیں اور لڑکا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی کسی بچے کو چشمہ لگائے دیکھو تو بدگمانی کرو کہ اس نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے بھائی اور بھی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن اس کے نقائص بتا رہے ہیں کہ نگاہ کی خرابی کے نقائص ہیں اور بچے بچے کے ہاتھ میں آج کل موبائل اور میموری کارڈ والے اور یہ اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ اور یہ نیٹ کیفے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ قوم کو انسانوں کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ کس قدر بے حص لوگ ہیں کہ ان کو معلوم بھی ہے پھر بھی جو ہے وہ آگ لگا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھنا ہے اور محبت اور نرمی کے ساتھ تربیت کرنی ہے اور ان کو اس کی جگہ کوئی جائز مشغولیت دینی ہے یہ ضروری ہے اگر جائز مشغولیت نہ دی تو پھر وہ کیا کریں گے پھر یہی چیز ہے بھائی ہمارے پہلے زمانے میں تو ہر سوسائٹی کے اندر اچھے پلے گراؤنڈ اور یہ سب چیزیں ہوتی تھیں بچے کھیل کود کر رہے ہیں دوڑ کر دوڑ لگا رہے ہیں ہاکی کھیل رہے ہیں تو یہ یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی اب تو گھر کے کتنے چھوٹے چھوٹے ہونے لگے ہیں اور نہ اب تو مدرسوں میں اسکول میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدارس والوں کو بھی ضروری ہے اس چیز کا انتظام کریں بچوں کے کھیل کود کے لیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی میدان ہونا چاہیے یا ان کے لیے کہیں آؤٹ سائڈ لے جانا یہ ضروری ہے کیونکہ اگر یہ سب نہیں نکلے گا تو پھر یہ دوسری جگہ نکلے گا اس لیے میں تو اپنے دوستوں کو بہت دکھ کا مجھے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے بھی ایک مدرسہ تھا اچھا خاصا اس میں جو ہے وہ ایک پلاٹ تھا خالی اور اس کے اندر جو ہے بچے کھیل لیتے تھے تو اگر یہ اتنا بھی کھیل کود نہ کریں تو کہاں جائیں بھائی پھر یہ غلط جگہوں میں جاتے کھیل تو چاہیے نا اب گھر کے اندر ہمارا یہ حال ہے کہ بچے ذرا سا شور شرابہ کر رہے ہیں اچھل کود کر رہے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ بھائی بچے پھر کیا کریں بچے پھر کیسے ہمارے مولانا مگر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ایک دفعہ انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی تمہارے کو بچے بچے نہیں اور کاغذ ہے تو کہا ان کو لاتے کیوں نہیں ہوں کہا کہ حضور آپ کی کی وجہ سے نہیں لاتا ہوں کہ یہاں شور شرابہ کریں گے شرارت کریں گے کہیں نہیں لایا کرو بچوں کو بھی نیک مجالس میں لے جانا چاہیے اس کے اثرات ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں دیکھو دوستو ایک سیدھی سی بات ہے جیسا بیج ڈالو گے ویسے ہی تو پودا نکلے گا بچے کی بنیاد ہی میں دین کو ڈالنے کی کوشش کرو یہ نہیں ہے کہ اس کو دو سال کا ہوا تو ڈنڈا لے کے نماز پڑھ نہیں نماز تو سات سال کے بعد یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے بعض لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پہ سختی کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سات برس کی عمر میں جب شریعت نے حکم دیا کہ سات برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو اور دس برس کا ہو جائے پھر اس کو مارو اگر نماز نہیں پڑھی پھر اس کو مارو یا اور کوئی دوسری سزا دو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ کس موقع پر بچے کی کیسے تربیت کرنی ہے افسوس ہے کہ لوگ بیان سنتے ہیں اور جس چیز کے خلاف ہم نے بات کری فوراً ڈنڈا لے کے جو ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں اور تک نہیں اس کا طریقہ ہے دوست دین بچوں کے اندر ڈالنے کا بچوں کو سکھانے کا گھر والوں کو سکھانے کا مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ طریقہ ہے اس کو کسی اپنے بڑے سے پوچھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیسے تربیت کریں یا بچے کو کوئی خراب عادت لگ گئی ہے اس کو ہم کیسے دور کریں یا بیوی ناجائز چیز کا مطالبہ کر رہی ہے کہہ رہی ہے ٹی وی لے کے آؤ یہ کرو ہم اس کو کیسے سمجھائیں یہ سب تربیت کی چیزیں ہیں دوست یہ ڈنڈے سے دین نہیں پھیلا دوستو یہ تو یہ جو کہتے یہ جو کفار ہیں انہوں نے دین کو بدنام کرنے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہتے ہیں کہ دین تلوار کے زور پر پھیلا ہے تلوار کے زور پر کہاں پھیلا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے دیکھ لے ہر انسان کہ کتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں اور اگر ایسا ہی تھا تو سب ایک ہی بات کہتا ہوں سب سے بڑا واقعہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب کو قتل کرا دیتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا آج تم سب کے لیے ہوئی ہے لا تصریف والے کو مل سب کے سب کو معاف کیا جائے اگر تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو اس وقت زبردست قتل عام ہو سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا تو دوستو دین ڈنڈے سے نہیں پھیلے گا محبت سے پھیلے گا دین کو محبت سے پھیلا تو بچوں کی تربیت اور ان کو اس سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو جائز مشغولیت دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے بہرحال عجیب عجیب باتیں آج ہو گئی کچھ سر پیر نہیں ہے باتوں پر بہت دکھ کی بات ہے کہ محلوں کے اندر ایسی دکانیں اور نیٹ کیسے اور بچے بچے جوان جوان جو ہے اس میں جا کر اپنے اس کا طریقہ جو ہے مشورے کے ساتھ اس کو اس کو اس سے حفاظت کا طریقہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ سب آزاد مستقل آنے والے ہی ہیں تقریباً لیکن بعض نئے ساتھی بھی آ جاتے ہیں دوسرے یہ کہ ایک مضمون کی تکرار سے ہر انسان کو نفع ہوتا ہے بعض لوگ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں حضرت فرماتے کہ بھائی تمہاری طبیعت میں جو ہے وہ فساد ہے ورنہ تم روزانہ چائے کیوں پیتے ہو روزانہ انڈا کیوں کھاتے ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ چائے تو کل بھی پیتی آج نہیں پیتے نہیں کہیں گے نہیں چائے تو چاہیے اور کڑک چاہیے <laughs> ہاں انڈے روزانہ کھا کتنے بھی کھانے کو مل جائیں بریانی روزانہ کھانے کو مل جائے یہ نہیں کہتے اور یہ نہیں کہتے کہ زمین پرانی ہو گئی کوئی نئی جگہ چاہیے ہم یہ دنیا پرانی ہو گئی ہزاروں برس ہو گئے یہ نیا آسمانی چلو نیا بدل دو بھائی یہ آسمان پرانا ہو گیا اچھا یہ سورج نہیں چاہیے سورج بہت پرانا ہو گیا کبھی نہیں کہتے دین کی بات دوبارہ کہو یہاں تو ایک ہی بات ہوتی لیکن میرے دوستوں یہاں بات ایک ایک ہی ہوتی ہے اور ایک ہوتی رہے گی جس کو چاہے آئے جس کو نہ نہ آنا ہو نہ آئے میرے مرشد کی سب سے اول بات یہی ہے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو اور اللہ کو پال بار بار میرے حضرت نے قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے کہ یہ ایسا زینا ہے ہاں ایک بات میں بہت ہی اچھی اللہ نے دل میں ڈالی حضرت کی برکت سے میرے حضرت نے فرمایا کہ نگاہ بد نگاہی جو ہے یہ آٹومیٹک اسکلیٹر ہوتا ہے نا سیڑھیاں جو خود بخود چلتی ہیں ایئرپورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہیں سپر مارکیٹ میں بھی لگی ہوتی ہے کہ اوپر سے آپ کو نیچے آنا ہے آپ نے اس پہ قدم رکھ دیا اب آپ کو اس پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود وہ نیچے پہنچا دیتی ہے نا تو یہ بدنگاہی وہ زینا ہے جو قرب الہی سے آپ کو لے کے چلتا ہے نیچے گناہوں کی ذلتوں کی پستی میں پہنچا دیتا ہے آپ کچھ کرنا نہیں پڑے گا ایک نگاہ خراب کی ایمان کا ستیہ ناس ہونا شروع ہو جائے اگر توبہ نہ کی اور حفاظت نہ کی تو اسی بات پر مجھ کو اپنے حضرت کی برکت سے یہ بات دل میں آئی کہ ہر بات جو ہے تو رف الشیا بھی ازدادی یہ عربی کا فائدہ ہے کہ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی جب روشنی روشنی آتی ہے تو اندھیرے کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اندھیرے میں تھے یا جب جب روشنی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہم روشنی میں تھے دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے رات کی پہچان دن سے ہوتی ہے سب ضد ہے نا ایک دوسرے کی تو اسی طرح میرے دل میں حضرت کی برکت سے یہ بات آئی کہ جس نے نگاہ کی حفاظت شروع کر دی وہ اس نے سمجھو کہ اوپر جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا اور نگاہ کی حفاظت شروع کرتے ہی اس کا سلوک طے ہونا شروع ہوا اور تمام مقامات طے کرتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائے ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے کے بعد چوری بھی کرتے رہو ڈاکہ بھی کرتے رہو جھوٹ بھی بولتے رہو غیبت بھی کرو بدگو نہیں اس کو ان گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی تبان نفرت پیدا ہو جائے گی اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے مرشد نے ایک قصہ بتایا کہ بھائی ایک شخص ہے اس نے جو ہے وہ دس ہزار روپیہ رشوت لی اب رشوت لے کے جو ہے جیب میں رکھا اب خوشی خوشی اسکوٹر پہ بیٹھا اور پلاننگ کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ بیگم کے لیے ساڑی لینی ہے فلاں چیز لینی ہے فلاں چیز لینی ہے آج تو مزے آ جائیں گے اتنے میں اس کا ایک دوست آ جاتا ہے اور گھبرا کر کہتا ہے کہ یار تم نے جو رشوت لی ہے ابھی اس پہ نشان لگے ہوئے ہیں اور تمہارے پیچھے پوری پولیس کی اسکواڈ آ رہی ہے تم کو گرفتار کرنے کے لیے او ہو اس کا دوست کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جلدی سے جو ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی گٹر کا مین ہول کھلا ہوا ہوتا ہے مین ہول کھلا ہوا گٹر کا ٹکنا چور اٹھا لیتے ہیں نا تو چوروں کو بھی دعا دے رہا ہے کہ اس نے ڈھکن چوری کیا اللہ اس کو جزائے خیر دے فوراً گٹر میں وہ نوٹ پھینک دیا فوراً پھینک دیا اب جو ہے پولیس پہنچ گئی تلاشی دیں ہاں، لے لیجیے تلاشی کہا آپ نے رشوت لی آپ تلاشی لے لیجیے تلاشی دے دی کچھ نہیں نکلا پولیس والے بھی معافی مانگ کے گئے کہ معاف کر دیجیے آپ کو غلط غلط فہمی ہم کو ہو گئی تو چور کو بھی دعا دے رہا ہے ڈھکن چور کو کہ اگر اس نے ڈھکنا نہ چرایا ہوتا تو آج میں میں پھنس جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس کو وہ نوٹ جو ہے چھوڑ کر خوشی ہوئی یا غم ہوا بتاؤ دوست اب شیخ اگر بتاتا ہے کہ میرے پیارے یہ چیز گناہ ہے یہ کام نہ کرو اللہ سے دوری ہو جائے گی تو احسان ماننا چاہیے کہ نہیں ہے نا گناہ چھوڑ کر خوشی ہونی چاہیے گناہ چھوڑ کر خوشی ہونے لگتی ہے یہ وہ عبادت ہے نظر کی عبادت اس سے جو ہے عقل عقل میں تمیز پیدا ہو جاتی ہے اور بدنگاہی کرنے والے کی عقل خراب ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ماں بہن کی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں ماں بہن کی تمیز بھی جاتی رہتی ہے ماں باپ سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے گفتار میں کردار میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ بہت کچھ کر لیتا ہے اور دوستوں اگر یہی نظر کی حفاظت کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حدیث پاک بھی ادھوری رہ گئی تھی کہ من ترکہ مخافتی اب حدیث پاک بھی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات کہ من ترکہ مخافتی جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی نظر نہیں ڈالی اپنے دل پر تلوار چلا لی لیکن میرا حکم نہیں توڑا من ترکہ مخافتی ابدل تو ایمانند یجد و حلاوت فی قلبی اللہ کا وعدہ ہے میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے قلب میں اس کی حلاوت پائے گا موجود ہوگی احساس نہیں ہوگا بلکہ وہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی قلب میں موجود ہوگی اور فرمایا کہ حلاوت ایمانی ایک دفعہ عطا ہو جاتی ہے تو یہ احکم الحاکمین کا تحفہ ہے اور شاہوں کے دنیا کے بادشاہوں کی بھی کریمی کی توہین ہے کہ وہ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے جب یہ حلاوت ایمانی نصیب فرما دیں گے تو کبھی واپس نہیں لیں گے اور فرمایا گیا تو پی اشارت الا بشارتی حسن الخاتمہ کہ اس کے حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس میں کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بہت بہترین خاتمہ ہوگا تو خاتمہ بہترین کیسے ہو سکتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرے لیکن چوری بھی کر رہا ہے ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے پتل بھی کر رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرنا شروع کرے گا تمام گناہوں سے بچتے بچنے میں اس کو خوشی محسوس ہونے لگے گی اور وہ چھوڑتا چلا جائے گا گناہوں ایک دن اس کا ایمان کامل ہو جائے یہ وہ عبادت ہے دوستو واللہ میرے مرشد نے تو اور بار قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جو یہ ایک ہی کام کر لے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں نگاہ کی حفاظت کس سے کرنی ہے دوستو نامحرم عورتوں سے جو اپنی رشتے دار ہیں جیٹھ دیور یہ سب نامحرم ہیں بھابھی سالی نامحرم ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے کیا مطلب کہ اس سے تو اتنا ڈرو کہ جتنا موت سے ڈرتے اتنا ڈرایا ہے اس رشتے سے کہ دیور جیٹ کا پردہ بھابھی سے پردہ سالی سے پردہ اور خالہ زاد تایا تایازاد جتنے کزنز ہیں ان سے پردہ اللہ کا حکم ہے بھائی مولوی کا بتایا ہوا مسئلہ ہے بنایا ہوا نہیں مولوی مسئلہ بتاتا ہے ایک نقطے کا فرق ہے مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں اس کی کیا مجال جو اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بنائے مسئلہ بتا دیا دیکھو بھائی قرآن میں یہ ہے حدیث میں یہ ہے اب عمل کرنا انسان کا کام ہے کوئی ہم آپ کے گھر تھوڑی پہنچ جائیں گے کہ آپ نے کیوں نگاہ خراب کری آپ کو گریبان تھوڑی پکڑیں گے جس کو عمل کرنا ہے بھائی وہ عمل کرے اس کا فائدہ ہے تو یہ وہ عمل ہے دوستو کہ جس شخص نے نگاہ کی حفاظت کر لی یقیناً یقیناً اللہ کا ولی ہو کر مرے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا انتہائی قرب اس کو نصیب ہوگا اللہ اس لیے بار بار اس بات کی تکرار کی جاتی ہے میرا مضمون بھی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی یہی رہے گا میرے حضرت نے بھی فرمایا کہ اختر اپنا نام لے کر فرمایا کہ اختر اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اپنے مال و اولاد سب چیز کو داؤ پر لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہے اور کرتا رہے گا لہذا میں اپنے شہر کا ایک ادنا غلام ہوں میں بھی اسی مضمون کو بیان کرنے کا ہمیشہ عہد کرتا ہوں کہ یہ مضمون ضرور بے ضرور بیان کیا جائے گا کرتا رہوں گا ان شاء اللہ تعالی اور مجھ کو کیا بتاؤں دوستو یہ ایسی زبردست عبادت ہے کہ لاکھوں تحجد سے بڑھ گئی ہے تحجد بھی پڑھیے نوافل بھی پڑھیے ازگار بھی کریے لیکن اگر گناہ سے نہ بچے دوستو تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا ایک ٹنکی کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے سرکاری پانی خوب آ رہا ہے لیکن نیچے سے اس کی اگر ٹوٹیاں کھلی رہیں گی دوستو پانی جمع نہیں ہوگا لاکھوں تحجد کا نور ٹنکی میں داخل ہو رہا ہے اور نگاہوں کے ذریعے وہ نکلتا بھی چلا جا رہا ہے بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا کر لیجئے بھائی اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما پر مار دے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل عادل مستمر عطا فرما دے علی سیدنا سیدنا و مولانا مولانا محمد محمد وعلى آل وسلم ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا سبحانك كنت من الظالمين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 اللهم اللهم طهر قلبي من من من من من النفاق وعملي الرياء ولساني الكذب وعيني الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم اللہ پاک اپنے کرم سے جو بات یہاں بیان آپ کے فضل سے ہو گئی اے اللہ سے میرا تو کچھ کمال نہیں بلکہ میری تو میری طرف سے تو قصور ہی قصور ہے اے اللہ خطا ہی خطا ہے آپ اپنے فضل سے ستاری فرما دیجئے اللہ میرے میری بات کو قبول فرما لیجئے سننے والوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ سے اگرچہ ہم نالائق ہیں لیکن آپ بڑے کریم ہیں اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم وہ اعمال ان اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے جس سے آپ کی ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم کو نصیب ہو جائے اے اللہ پاک ہم سب کو جذب فرما لیجئے یا اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو یہاں آنے والوں کو جہاں جہاں اے اللہ اس فقیر کی آواز ہے اے اللہ جو مجھ کو دیکھے جو میری آواز سنے اے اللہ اس کو اپنے فضل سے جذب فرما لیجیے اے اللہ اس در و دیوار کو جذب فرما لیجیے اللہ ان میں تجلیات جذب رکھ دیجیے اے اللہ جو جو میری آواز سنے جو میرے مرشد کی آواز سنے اے اللہ جو مجھ کو دیکھے اے اللہ آپ کا دیوانہ ہو جائے اے اللہ مجھ کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے اور اے اللہ سارے دوستوں اور ان کے گھر والوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے اے اللہ اے اللہ اپنے عشق و محبت نصیب فرما اے اللہ زندگی کا بندگی کا ڈھنگ نصیب فرما اے اللہ اپنی رضا پر جینا اور اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما اے اللہ اپنی رضا پر جینا اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دیجیے یا اللہ اپنی رضا پر جینا اپنی رضا پر مرنا نصیب فرما دیجیے اے اللہ حیات با وفا حیات دوستاں حیات عاشقان نصیب فرما دیجیے اے اللہ بے وفائی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہاں ہم اور کہاں اولیاء آپ کے لیکن اللہ چونکہ آپ بہت کریم ہیں اور کریم وہ ذات ہے جو نالائقوں پر بھی کرم فرما دے اور ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ عطا فرما دے اس لیے اللہ آپ کے کرم پر نظر رکھ کر ہم آپ سے بڑی چیز مانگ رہے ہیں ہم چھوٹے اور ناپاک ہیں لیکن آپ آپ کے کرم پر نظر رکھ کے اللہ آپ سے بڑی چیز مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہم کو بھی اور تمام مسلمانان عالم کو جذب فرما لیجیے یا اللہ جز فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے بہت سے دوست ہمارے بیمار ہیں اور ایک دوست ہمارے بہت پریشانی میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اور اللہ جو رزق کی تنگی میں ہے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے ان کو حلال بابرکت اور آسان جس نصیب فرما دیجیے یا اللہ تقوا والی حیات نصیب فرما دیجیے اے اللہ کمال تقوا نصیب فرما دیجیے اے اللہ کمال تقوا نصیب فرما دیجیے گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجیے اے اللہ نیکیوں نیکیوں کا شوق اور ذوق نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے اور جس بھائی کی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ آپ سب دلوں کا حال جانتے ہیں اے اللہ پاک اپنے کرم سے ان کے حاجات کو پورا فرما دیجیے تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و علیہ و صاحب اجمعین آمین کے کی Thank you. خواتین میں بھی بھیجے گئے ہیں جن خواتین کے مرد حضرات بھی آئے ہوئے ہیں تو یہاں تمام مرد حضرات کو یہ واز دیا جا رہا ہے وہ خواتین نہ لیں جو بغیر اپنے مردوں کے آئے ہیں وہ لے لیں کیونکہ محدود تعداد میں ہیں لہذا یہاں سب کو دیے جا رہے ہیں تو وہاں خواتین میں صرف وہ خواتین لیں جن کے ساتھ مرد نہیں آئے